هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم اسی نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا جو زمین میں ہیں پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو ٹھیک ٹھیک ساتھ آسمان بنایا اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت پر اپنی قدرت کاملہ کا ذکر کر کے باس باد الماد پر دلیل پیش کیا پھر اچھوتے انداز میں کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا اور کہا کہ اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کیونکہ اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے اس لیے وہ ہر چیز کو احسن طریق پر پیدا کرنے پر قادر ہے اس نے آدم کو پیدا کیا اور اسے علم سے نوازا جس سے اس کی فضیلت ظاہر ہوئی تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا جو زمین میں ہیں یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ان کے بارے میں اصل حکم عباحت و تہارت ہے یہاں تک کہ کسی چیز کی حرمت یا ناپاکی کے بارے میں کوئی سریح دلیل نہ آ جائے پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو ٹھیک ٹھیک ساتھ آسمان بنایا قرآن کریم میں استوا تین معنوں میں استعمال ہوا ہے اگر کسی حرف سے متعدی نہیں ہے تو کمال و تمام کے معنی میں ہوگا جیسا کہ اللہ نے موسا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ولما بلغا شدہ اور اگر حرف اعلیٰ کے ذریعے متعدی ہے تو اعلیٰ اور ارتفاع کے معنی میں ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوا اور اگر الا کے ذریعے متعدی ہے تو قصد کے معنی میں ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے ثم الى السماء یعنی اللہ نے آسمان کی طرف قصد کیا اور اسے ساتھ آسمان بنایا اور مضبوط و مستحکم کیا اور وہ آسمان و زمین کے درمیان کی ہر چیز کو جانتا ہے ہر ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہے اس آیت میں دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے زمین کو آسمان سے پہلے پیدا کیا اور سورہ نازیات کی آیت ول بعد علی کا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ نے پہلے زمین کو پیدا کیا پھر آسمان کو پیدا کیا پھر زمین کو پھیلایا اور اس میں درخت اور گھاس وغیرہ اگائے